ہے چاہے نے ساری نماز پڑھتے ہی نہیں یعنی نماز کھڑی ہونے تو پہلے اسی تکبیر پڑھنے ہیں اذان بھی اسی سارے سننے ہیں وہ جڑی اذان ہے اور یہ تکبیر ہے میں ابو دو شریف کی حدیث پڑھی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں جڑی وہ ساری روایت اندی ہے کہ صحابی نو خواب آیا تے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے انہاں دسیا اذان بھی ہے تے تکبیر بھی ہے وہ کچھ اذان پندرہ کلمے نے تو تقبیر گیارہ کلمے نے ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو مزدور رضی اللہ عنہ اذان سے آئی ہے وہ دی اذان سے انی کلمے نے تے تکبیر سے ستارہ کلمے نے جنہوں دوری اذان تو کہہ سکتے ایسے جیدی اذان دی دی جاندی ہے وہ پندرہ کلمے والی دی دی جاندی ہے تقبیر جیدی ہے وہ ستارہ کلمے والی دی جاندی ہے پندرہ کلمیا کی اذان پڑھتے ادھر تو پھر ستارہ کلمیا کی تقبیر پڑھتے ایک مسئلے جو ہوتے دو قسم ہی الوداع ہوں دوسری قسم ہی مانگ رہے ہوں اچھا،, اچھا دوسرا بندہ جو دو قسم کی روایت ہوں اگر دوسری قسم کی جو روایت ہے وہ موجود ہو گئے اگر کوئی بندہ وہ جو عمل کر رہا ہوا وہ خیال وہ تحقیق کے مطابق وہ روایت صحیح ہو صحیح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ محدثین نے انہوں صحیح کیا ہوگا ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਜ਼ਾਨ ਜਿਹੜੀ ਤਕਬੀਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਮਤਲਬ ਅਜ਼ਾਨ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 15 ਕਲਮੇ ਤਕਬੀਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 17 ਕਲਮੇ ਇੰਜੀ ਭਾਣ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਜ਼ਾਨ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਅਜ਼ਾਨ ਹੈ ਨਾ ਯਾਨੀ ਅਜ਼ਾਨ ਜਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਤਕਦ ਕਾਮਤ ਸਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਫੀ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤਕਬੀਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਉਹ ਰਫਾਇਦਾਨ ਜਿਹੜੀ ਵਿਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੁਆ ਮੂਤ ਪੜਨ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਰਫਾਇਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਤਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਰੋ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਅਜ਼ਾਨ ਔਰ ਤਕਬੀਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੱਕੀ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੜਨ ਲਗੇ خود یہ دلیل بغیر شانی دی از اپنی سندا نے ذکر ہے اس اس وقت میں لفظ لفظ واسطے فرمان باندھا اچھا، جیڑا نے

ਕੋਈ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸਲ ਚ ਨਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰੀਆ ਸੁਣਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ ਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਮਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਅਜ਼ਾਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਬਗੈਰ ਦਲੀਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਬਗੈਰ ਦਲੀਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਭਾਣੋ ਦਲੀਲ ਹੀ ਪੁੱਛਣ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੁਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਣ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੜਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਜੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਾਇਦ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਇਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਸਾਈਅਤ ਉਹਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦੋ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੋਣਗੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਫਿਕਰ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਨਾ میری گل سنو ممکن ممکن ہے ہے میرا میرا اچا اچا ہوئے میں جسٹ سوال کر ہاں جی۔ اور دلیل پوچھ ہو سکتا آواز جسا نکل ہاں، ہاں، لیکن میرا غصہ نہیں تھوڑے نا میرا تھوڑے لڑائی نہیں میں تو دلیل چاہنا چڑھنا کو دلیل تو ہونی چاہیے کٹ پلے نہ ہوئے تو بندہ ہوں لگا رہے ایک چیزیں چلتا رہے گل پلے بھی تو ہونی چاہیے نا بھائی یا مینو دسو میں نبی اکرم نے وہ پندرہ کلمے والی اذان اذان گیارہ عام ہی نماز سلاج اتبار چلو ابو دو شریف

گل تو یار

تمام کیس اپنے دلائل اپنی روایت میں اچھا، جہاں آئما نے جی روایت لکھی واسطے ہی خاص کر میں اپنی گل کرنا

پھر وہ کوئی مسئلہ آ گیا تو انہوں چھڑ دیتا ہے دلائل نماز نے لکھنا گیا

اس منٹ حضرت اذان پورے سال دینا حضرت میری کافی روز دیندے نے

میرا سوال ہے اوزان کتنے میرا سوال اوزان دیتی ہے نہیں دیتی رمضان جی اذان دیتی جاتی ہے تو تقدیر پڑی جاتی ہے جی کل شیر روز تحجت کی اذان بغیر دلیل تو ہوتی پی ہے نا

دس نو نبی اسلام نے آخری عمر حرام قرار دیتا جنہیں فرمایا صحیح بخاری حدیث ہوں کہ یہ تحل ہیرا والمعازفہ محاذ کے اندر سارے مقصد نہیں لکھا ہوا یہ دفوق یعنی چھوٹے چھوٹے علامہ شکانی کا نے بھی لکھا ہے ابن حجر نے بھی لکھا سیما اور رب کے اوپر اچھا یہ تے بعد ہاں جی۔ میں علم نے اج نہیں یعنی ساڈے زمانے دے پرانے زمانے دے بعد

میں کدی بھی رائے نہیں دیتا جب تک میں اس مسئلے کو پوری طرح نہ وہ مینو یہ یاد ہے کہ دونوں پاسوں روایت ابن ابد ربے ہی نے اربا ہو جڑا ہے ہے نا انہیں انہیں اپنی کتاب ہوتی اہل اہل مدینہ تمام روایات جمع نہیں وہ روایت اچھا, اچھا، اس جس وقت بھی روایت یاد بنا جی اچھا۔ اہل علم آ جائے نا پامے مالک د